ہم نے کوئی الگ جماعت کبھی اپنے امیر کی نافرمانی کر کے نہیں بنائی لوگ کہتے ہیں آپ نے بھی تو جماعت توڑی تھی ہم تو جس جماعت میں تھے اپنے امیر کی غلامی کر کے رہے الحمد پھر وہ جماعت دوسری جماعت میں زم ہو گئی ہم وہاں بھی ٹھیک ٹھاک رہے ہم جیل میں تھے ہمیں خط ملا کہ جماعت توڑ دی گئی ہے اور سب نے کہا کہ اب اپنی مرضی سے کوئی ادھر ہو جائے کوئی ادھر ہو جائے ہم نے کہا اب نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں جب امیر ہی نہیں رہا کوئی جماعت ہی نہیں رہی واپس آئے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مسلمانوں کو ایک جماعت دینے کی نیت بابری مسجد کی جگہ مندر بننے میں ایک دو مہینے باقی تھے کشمیر کی تاریخ تحریک ہچکیاں لے رہی تھی کہ آج گئی تو کل گئی افغانستان کے حالات آپ کے سامنے تھے کہ ساری دنیا کی سازشیں وہاں پر موجود تھیں ملک پاکستان میں مجاہدین کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی کہیں چھاپے کہیں ڈاکے کہیں لڑائیاں کہیں آپس کے جھگڑے کوئی مجاہدین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں بن رہا تھا ایک افطراک کا انتشار کا عالم تھا مجاہدین کے رسالے پڑھنے والوں نے اپنی آنکھیں موڑنا شروع کر دی تھی کوئی جم کے نہیں آتا تھا ماؤں بہنوں کو جہاد کی دعوت دینے اور ان کو اس عمل میں جوڑنے کے لیے کوئی راضی نہیں تھا مجاہدین کی تربیت کرنے کے لیے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے تحجد پڑھیں وہ دن کو روزے رکھیں وہ ذکر اللہ کے ذریعے سے اپنے قلوب کو زندہ کرے یہ نظام فنا ایک ایک مجلس میں غیبت تھی شرارت تھی لڑائیاں تھی اللہ کا فضل ہوا پاکستان میں آئے علماء سے مشورہ ساتھیوں سے مشورہ ایک جماعت کا اعلان کیا اور آپ یقین یقین جانے اس جماعت کی خاطر اللہ کی توفیق سے اپنے جسم اور اپنی صحت کو برباد کیا اپنے خاندان کی عزت کو برباد کیا ساری دنیا کے کفر سے ٹکر لی آج جا کے انٹرنیٹ کھولو ایک ہزار سائٹوں پر آپ کو میرا نام نظر آئے گا کوئی دہشت گرد کوئی چور کوئی لٹیرا کوئی مجاہد دنیا کا ہر ہر تانا ہمیں دیا گیا دنیا کے چار ملکوں کی ایجنسیوں میں جو پہلے دس نام لکھے ہوئے ہیں کہ جن کو قتل کرنا ضروری ہے ان میں کسی میں میرا نام پہلے نمبر پہ کسی میں دوسرے نمبر پہ کسی پہ تیسرے نمبر پہ ہے جا کے چیک کر لو دنیا کے ملکوں سے معلوم کر لو اپنے بچوں کو خطرے میں ڈالا جماعت کے لیے چندے کے لیے دامن پھیلایا دیکھتے ہی دیکھتے وہ عالم ہوا للہ آج تین سال ہو چکے کسی کافر کو ہمت نہیں ہوئی کہ میری بابری مسجد کی جگہ مندر بنا سکتا ساتھیوں نے اس کے قریب جا کے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے کشمیر کی تحریک کو بلال اور آفاق کی وہ قربانیاں ملی کہ پورا عالم ہل کے رہ گیا کہ یہ فدائی حملے کشمیر میں کہاں سے شروع ہو گئے یہ تو صرف فلسطین میں ہوا کرتے تھے مجاہدین کی وہ عزت وہ شان و شوکت بنی جہاں جلسے کا اعلان کرتے ہیں کہیں لاکھ کا مجمع کہیں ڈیڑھ لاکھ کا مجمع ڈاکٹر ڈاکٹر آ رہے ہیں انجینئر آ رہے ہیں دنیا کے لوگ آ رہے ہیں مجاہدین کی باتوں کو سننے کے لیے ان کے گھروں کی کفالت کے لیے شہدا کے گھروں میں آٹا آٹا نہیں تھا ان کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے آج پونے پانچ سو شہیدوں کے گھروں میں ہر مہینے خرچہ پہنچتا ہے وظیفہ جاتا ہے قیدیوں کی کوئی خبر لینے والا نہیں تھا عید کے دن قیدیوں کے ہاں مٹھائیاں پہنچی کپڑے پہنچے گوشت پہنچے پارسل پہنچے خرچے پہنچے اور قیدی عزت کے ساتھ کہا کرتے تھے مجھے یاد ہے ایک ساتھی نے لکھا کہ انڈیا کی جیل میں ہم پہ ظلم ہوتا تھا جب آپ نے آپ نے تنظیم کا اعلان کیا تو جیل والے آئے اور ہمیں تری دینے لگے ہم نے کہا ہم فلاں تنظیم کے ہیں کہا کاپتے ہوئے نکل گئے اور اس دن کے بعد سے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کر سکے